عبداللہ بن دینار سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سانڈے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس کو کھاتا ہوں نہ حرام کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار ستائیس